من احب لب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه اللہ رب العالمین سے محبت کرنا یہ دین کی بنیاد ہے دین کی جڑ ہے جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں گویا کی ایمان نہیں ہے ہر مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے دعویٰ تو سب کا ہے اور چونکہ یہ دین کی بنیاد ہے اگر اللہ کا کی محبت دل میں نہ ہو اس کے بجائے اگر دل میں نفرت ہے اللہ تعالیٰ سے یہ نفاق ہے کفر ہے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے اور ہر ایک کا دعویٰ بھی ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کریں کچھ ایسے افراد ہیں کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ اقبال محبت کرتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ حربلام آپ سے محبت کرے یا ان لوگوں میں آپ کا شمار ہو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے آج کے اس خطبے میں کچھ ایسے افراد کا ہم ذکر کریں گے جن افراد سے یا جن لوگوں سے اللہ اقبال محبت کرتا ہے اسی کی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا جن میں اللہ ربان اللہ یحب الطوابین و یحب حب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جو پاک و صاف رہتے ہیں ان سے اللہ ربان محبت کرتا ہے تو توبہ کرنا دل کو پاک صاف رکھنا یہ اللہ رب العامین سے محبت کی علامت ہے یا ایسے لوگوں سے اللہ اقبال محبت کرتا ہے توبہ کیا ہے توبہ کا مفہوم ہمارے یہاں لوگ غلط سمجھتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم نے کان پکڑ لیا ایک بار کہہ دیا توبہ یا اس طریقے سے دل میں ندامت آ گئی یا کچھ ہو گیا لوگ اس کو توبہ سمجھ لیتے ہیں یہ توبہ نہیں ہے توبے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آنا رجوع کرنا اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا رجوع کرنا یہ توبہ کا معنی ہے اور توبہ کی کچھ شرطیں ہیں انہیں شرطوں میں سے جو بنیادی شرطیں وہ یہ ہیں کہ انسان خالص اللہ ابرامین کے لیے توبہ کرے ریاکاری کے لیے شہرت و نمود کے لیے دکھاوے کے لیے توبہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل کے اندر ہو وہ اللہ رب العالمین کے لیے توبہ کرتا خلوص کے طور پر اور ریاکاری اس کا مقصد نہیں ہے یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ کے لیے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے تیسری شرط یہ کہ انسان کو اس پر ندامت ہو افسوس ہو کہ مجھ سے گناہ سردر ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے معاشیت ہو گئی اور چوتھی شرط یہ کہ عزم ہو کہ انسان یہ غلطی نہیں کرے گا عزم ہو پختہ ارادہ ہو کہ انسان یہ گناہ اور غلطی نہیں کرے گا یعنی کہ انسان توبہ کرتا ہے بار بار وہی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر وہی گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اپنے توبے کے اندر وہ سچا انسان نہیں ہے صداقت نہیں ہے خلوص نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی انسان کا بار بار وہ گناہ کرنا تو بنیادی شرطوں میں سے یہ ہے کہ انسان اس گناہ کے قریب نہ جائے یہ عزم ہو پختہ ارادہ ہو کہ وہ گناہ نہیں کرے گا پانچویں شرط بندوں کے حقوق سے متعلق ہے اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حق سے ہے یا تو اس حق کو واپس کر دے یا تو اسے دنیا کے اندر معاف کروا لے اور چھٹی شرط یہ ہے کہ توبہ کا ایک وقت ہے اس وقت کے اندر انسان کو توبہ کرنا ہے اس وقت کے نکل جانے کے بعد انسان اگر توبہ کرے گا تو توبہ ناقابل قبول ہے اللہ تعالیٰ اس توبہ کو جو ہے قبول نہیں کرے گا اور وقت یہ ہے کہ جانکنی سے پہلے روح نکلنے کا جو وقت آتا ہے اس سے پہلے انسان کو توبہ کرنا ہے اگر جانکنی کا وقت آ گیا اس وقت توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا فرعون کی توبہ کیوں نہیں قبول ہوئی فرون کا ایمان اللہ رب العامی نے کیوں نہیں قبول کیا کیونکہ جھانکنے کا وقت ہے موت سامنے کھڑی ہے اس کو مرنا ہے اور اسی وقت وہ توبہ کرتا ہے کہ میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں ایمان کا اس نے اقرار کیا لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو ٹھکرا دیا کیونکہ یہ وقت توبہ کا نکل چکا تھا لہذا اس وقت اگر انسان توبہ کرے گا تو اللہ ابرانی اس کے توبہ قبول نہیں کرتا یہ ہر انسان کے ساتھ ہے اور ایک وقت ایسا ہے جو جو ہے جو آخرت یا قیامت سے متعلق ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے مغرب سے مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنا اگر سورج مغرب سے نکل گیا تو اس وقت اگر انسان توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا یہ توبہ کی شرائط ہیں اور شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو گویا کہ آپ نے توبہ ہی نہیں کیا جیسے نماز کے لیے شرط وضو اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی چاہے آپ جتنی بھی رکعت پڑھیں کتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں کسی بھی طریقے سے پڑھتے ہیں آپ لمبا قیام لمبا رکو لمبا سجدہ لیکن اگر آپ کا وضو نہیں تو وضو شرط ہے یہ تو آپ کی نماز رائے گاہ ہے آپ کی نماز باطل اور برباد ہے وہی شرط کی مثال یہاں پر بھی ہے اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ہماری توبہ رائے گاہ اور برباد ہے اللہ گویا کہ ہم نے توبہ کیا ہی نہیں تو توبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انسان توبہ کرتا ہے لیکن جو ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرتے ایسے لوگوں سے اللہ رب محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے متحرین جیسا کہ میں نے آج پڑھی پاک صاحب سے مراد کیا ہے پاک صاحب سے مراد جہاں ظاہری نفاست اور تہارت اور صفائی ستھرائی مراد ہے اس سے پہلے دل کی تہارت اور صفائی مراد ہے کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو اس کے دل میں نفاق نہ ہو اس کے دل میں کفر نہ ہو حسد نہ ہو عداوت اور بغض نہ ہو ایسے دل جو پاک و صاف ہیں ایسے پاک و صاف رہنے والوں دلوں سے یا لوگوں سے اللہ ربان محبت کرتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ظاہری طور پر نفاست کرتا ہے یا ظاہری طور پر صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو اس کے دل کے اندر کفر و نفاق نہ ہو شرک نہ ہو شرک سے جو ہے نفرت کرتا ہو شرک کے قریب نہ جاتا ہو اگر وہ شرک کرتا ہے یا اس طریقے سے اور چیزیں جو دل کی پاکی اور صفائی کے خلاف ہیں ان تمام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا کہ مستحرین میں سے وہ انسان نہیں ہے تطور اس کے پاس نہیں پایا جاتا ہے لہذا دونوں طرح کی تہارت اور صفائی انسان کے لیے ضروری ہے ایسے لوگوں سے اللہ ربائے محبت کرتا ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابے داری کرتے ہیں آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ رقبۂ محبت کرتا ہے وہ آیت بہت مشہور ہے جس میں اللہ رب انکن تم تو حب اللہ فتب کم اللہ فرق دونوں بچو اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو آپ لوگوں سے فرما دو کہ میری سنتوں کی تباہ کرو میری پیروی کرو اللہ ابامن تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ تم سے محبت کرے گا آپ کی سنت کی تباہ آپ کی سنتوں پر عمل تابے داری یہ کیا ہے اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل ہے ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین گویا کی محبت کرتا ہے جو آپ کی سنتوں کو تمام لوگوں کے اقوال پر مقدم کرتے ہیں یا اللہ قدیم و بین اللہ رسول اے ایمان وار اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ کسی کا بھی قول ہو اس آدمی کا ادب اور احترام کیا جائے گا اگر وہ معتبر علماء کرام میں سے ہے معتبر ائمہ میں سے ہے اور معاہدین اور صلب صالحین کے منہج اور عقیدے پر چلنے والا ہے اور اگر اس کا کوئی قول اشتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو گیا نبی کی حدیث کے خلاف ہو گیا اس آدمی کا ادب اور احترام کر کیا جائے گا لیکن ادب و احترام کا تقاضا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دی جائے اس کے ادب و احترام میں سب سے زیادہ ادب و احترام اللہ اور اس کے رسول کا ہے سب سے بڑی چیز قرآن کی آیت ہے قرآن ہے نبی کی حدیث ہے لہذا کسی کا بھی قول ہو اگر نبی کی سنت کے نبی کی حدیث کے خلاف ہے تو اس قول کو نہیں لیا جائے گا اس آدمی کے لیے ہم عزر تلاش کریں گے کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی اور اگر وہ مستحد تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اشتہاد کی بنیاد پر عزر دے گا اگر اشتہاد ایک مومن کا ایک عالم کا اور ایک امام کا موافق ہوتا ہے کتاب اللہ سنت رسول کے حق پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کو دوہرا عزر دیتا ہے لیکن اگر اشتہاد میں غلطی ہو گئی اشتہاد خطا کر گیا تو بھی اللہ اربان اس کو دیتا ہے لیکن اشتہاد کہاں کیا جائے گا جہاں کوئی دلیل نہ ہو جہاں کوئی حدیث نہ ہو جہاں کوئی آیت نہ ہو اگر حدیث موجود ہے سنت موجود ہے اس بارے میں اشتہاد نہیں کیا جائے گا اسے قبول کرنا ہوگا تسلیم کرنا ہوگا فلا اور تسلیمہ اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کھائی ہے اللہ کہتا ہے نبی رب کی قسم ہے کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگ تجھے اپنے تمام معاملات میں اپنا حکم نہ بنا لے تیرے ہر فیصلے کو قبول نہ کر لے تیری ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں اور ان کے دلوں کے اندر کسی طرح کا کوئی انقباز نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو کسی طریقے کا کوئی ان کے دل کے اندر یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی میں یہ عمل کر رہا ہوں پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے پتہ نہیں کیسا نہیں شرح صدر کے ساتھ تیرے نبی تیری سنت کو قبول نہ کر لیں تجھے اپنا حکم اور فیصل نہ مان لیں تب تک تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے لہذا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا ضروری ہے انسان کے لیے قبول کرنا ضروری ہے تبھی انسان مومن ہوگا ورنہ انسان مومن نہیں ہوگا تو اگر کوئی انسان کوئی عالم دین اشتہاد کرتا ہے تو اشتہاد کب کیا کرے گا وہ اگر سنت نہیں حدیث نہیں تو انسان اشتہاد کرے گا اگر نبی کی سنت ہے نبی کی حدیث موجود ہے قرآن کی آیت موجود ہے ایسی صورت میں اشتہاد نہیں کیا جائے گا اور علماء نے ام کرام نے جو اشتہاد کیا ہم ان کے بارے میں حسن یہی رکھتے ہیں کہ ان کے پاس حدیث نہیں تھی اس لیے انہوں نے اشتہاد کیا اسی لیے اشتہاد کیا اسی لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف سنت کے خلاف ہے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا حدیث کو لے لینا حدیث کو لینا امبیک کرام کے بہت سارے اخبار اس کے تعلق سے موجود ہیں خود انہوں نے بات بیان کر دی ہے کہ اگر میری کوئی بھی بات حدیث کے خلاف ہے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا شاہ ادا مذہبی صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے لہذا حدیث آ گئی نبی کی سنت آ گئی اس کو قبول کرنا ضروری ہے اور حدیث ہوتے ہوئے انسان اشتہاد نہیں کرے گا جس مسئلے میں حدیث واضح طور پر موجود نہیں ہے انسان وہاں اشتہاد کرتا ہے جہاں حدیث موجود ہے نبی کی سنت نبی کا قول نبی کا فیصلہ قرآن کی آیت موجود ہے وہاں انسان کا اشتہاد ناقابل قبول ہے اس کے اشتہاد کو رد کر دیا جائے گا لیکن اگر وہ معتبر ائمہ میں سے ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دینے والا شرک اور بدعات اور خرافات سے نفرت کرنے والا لوگوں کو دور رکھنے والا صلب صالح کے عقید اور منحط پر چلنے والا ہے تو ایسے آدمی کے لیے ہم از تلاش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ اللہین ان کو ہر حال میں عزر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے جو اشتہاد کیا وہ حدیث نہ ہونے کی بنا پر کیا اور انسان کی اشتہار صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اللہ کے کے حدیث الحاکم فاصاف الوجران وہ ادھر الوجن واحد حاکم یا عالم یا امام کوئی اشتہاد کرتا ہے اور وہ حق کو پہنچتا اس کو دوہرا عزر ملتا ہے اگر حق کو نہیں پہنچتا تو اس کو ایک اجر ملتا ہے لیکن اگر اس کا اشتہاد غلط ہو گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اشتہاد کو نہ لیں نبی کی حدیث کو لے لیں جب حدیث ہمارے پاس آ جائے تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کی سنتوں کی تابع داری کرنے والے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو سے اللہ ہر بائی محبت کرتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے من بان سنتی فلح سمنی جو ہماری سنت سے راز کرتا ہے ہماری سنت کو چھوڑ دیتا ہے ہماری سنتوں کا نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو آپ کے دین پر نہیں آپ کے طریقے پر نہیں کیونکہ سب سے بہتر طریقہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے خطب حاجہ کے اندر ہمیشہ پڑھا جاتا ہے فن خیر حدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کتاب قرآن ہے سب سے بہتر حدیث قرآن ہے اور سب سے بہتر طریقہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ کے طریقے کو چھوڑ دے آپ کی سنتوں کی پامالی کرے اور آپ کی سنتوں سے اراض کرے فلاحی سمن نے ہم آفرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارے طریقے پر نہیں ہے اس طریقے سے عدل انصاف کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ حب المقصطین و اکشتو ان اللہ حب المقصطین عدل کرو انصاف کرو اللہ ابرامن عدل انصاف کرنے والوں سے پسند کرتا ہے عدل انصاف اگر انصاف اگر ہماری ذات کے خلاف ہو رہا ہے یا ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ہو رہا ہے تو بھی انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا ہے عدل انصاف کرنا ہے انسان کو کسی مسئلے میں آپ کو اختیار دیا گیا آپ عدل انصاف کیجیے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کیجیے یہ نہیں کہ آپ کے رشتہ دار بیچ میں آلے آ جائیں یا آپ کی ذات بیچ میں آلے آ جائے ایسے یہ عدل و انصاف نہیں ہے عدل و انصاف یہ کہ انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرے تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ ہر بلامن کیا ہے ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ ابامین محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ولا اجرمنکم شنان قوم اللہ اللہ تعدل و اقرب التقوا اگر تمہاری دشمنی ہے کسی قوم سے کہ دشمنی اور دعوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کرو بلکہ تم عدل سے کام لو کیونکہ عدل ہی تقوا ہے یا عدل ہی تقوا کے زیادہ قریب ہے تو دشمنی کے باوجود بھی نبی نے ہمیں عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا چاہے وہ فیصلہ کسی بڑے مسئلے میں ہو خاندان سے متعلق ہو گھر سے متعلق ہو یا اس طریقے سے اور کوئی معاملہ ہو کسی بھی معاملے کے اندر ہمارے دین کے اندر الحمد رہنمائی موجود ہے لہذا اس رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ ابامین جو ہے یہ محبت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی سے محبت کی جو عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں اور سب سے بڑا عدل یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان توحید کو اپنا ہے اس سے بڑا کوئی عدل نہیں ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا عدل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اللہ ہی سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے وہی سب کا معبود حقیقی ہے لہذا عبادتوں کا حق مستحق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے لہذا سب سے بڑا عدل یہی ہے کہ انسان توحید خالص کو اپنائے شرک سے انسان دوری اختیار کرے اس سے بڑا کوئی عدل نہیں ہے اگر یہ عدل نہیں پایا جاتا دنیا کا کیا ہوا عدل اللہ تعالیٰ کے یہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر انسان کے پاس یہ عدل نہیں ہے کیونکہ عدل کیا کہتا ہے عدل یہ کہتا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو اللہ تعالیٰ ہی یہ بات کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ ہی حق رکھتا ہے عبادت کرنے کا اس کی بات کی جائے لہذا اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور کی بات کی جاتی ہے یہ عدل کے خلاف ہے اور یہ ایسا عدل ہے یا یہ عدل کے خلاف اور یہ ایسا جرم ہے جس کو اللہ العالمین کبھی بھی قبول جو ہے معاف نہیں کرے گا اسی کو شرک کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتا یہ سب سے بڑا عدل کیونکہ اگر مان لیجئے آپ کا کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے مال کا مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے ایک آدمی اس مال کا حق رکھتا ہے مال اس کا ہے آپ اس کے حق میں فیصلہ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہی معاملہ اللہ ابامن کے ساتھ ہے اللہ ہی بات کا حق رکھتا ہے اللہ ہی کی بات ہونی چاہیے زمین کے اندر پوری کائنات کے اندر اللہ نے ہمیں اپنی بات ہی کے لیے پیدا کیا ہے لہذا انسان اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے اگر کسی دوسرے کی بات کرتا ہے تو اللہ ابامن کے ساتھ شرک ہے اور شرک کو اللہ ابامن کبھی معاف نہیں کرے گا تو عدل کا مفہوم صرف بندوں کے درمیان نہیں ہے بندوں کے درمیان عد انصاف سے آپ کام لے لیجئے یہ مطلوب ہے ہم سے کیونکہ حقوق ہے وہ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کا حق ہے جو بندوں کا خالق ہے جس کا سب سے بڑا حق ہے اس حق کو پامال کر کے اگر کوئی انسان بندوں کے حق کے ساتھ عدل انصاف کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ آخرت کے اندر نہیں ملے گا دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں گے دنیا کے اندر نعمتیں اللہ کی اس کو مل سکتی ہے لیکن آخرت کے اندر ایسے شخص کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص بات کی جائے اسی پر ایمان لایا جائے اللہ کے بات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اگر ہم نے ایسا جرم کیا تو ایسے شخص کو اللہ عبامین کبھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان اللہ احمد المحسنین اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العامین احسان کرنے والوں سے پسند کو جو ہے پسند کرتا ہے یا ان سے محبت کرتا ہے اللہ کے ارشاد ہے وہ انفقوفی صبر اللہ ولاۃ القبیہ ان اللہ احسن ان اللہ المحسنین اللہ اللہ کہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے مال دیا علم دیا کوئی بھی چیز دی ہے انفاق صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے آپ کو اللہ نے علم دیا وہ بھی انفاق ہے اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے اس منصب کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی انفاق ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اس کی کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے مال دیا دولت دیا منصب دیا جو کچھ بھی دیا علم دیا اس علم کو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے کو اللہ تعلقہ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو ہلاکت کی جگہوں سے بچیے وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کو برباد کر دیں اور انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیں اور سب سے بڑی ہلاکت کی چیز کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس لیے قرآن کی ہر آیت میں ہمیں درس ملتا ہے توحید کا ہر آیت میں ہمیں شرک سے دوری کرنے کا دور رہنے کا درس ملتا ہے پورا پران تو عید ہے پورا پران شرک سے ہم کو ڈراتا ہے نبی کی پوری سنت نبی کی پوری تعلیم ہمیں توحید خالص کی تعلیم دیتی ہے اور شرک سے ڈراتی ہے سب سے بڑی ہلاکت یہی ہے کہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے اس سے بڑی ہلاکت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی دنیا میں انسان اگر مر بھی گیا توحید پر ہے آخرت کے اندر جنت کے اندر جائے گا وہ کیونکہ موت تو سب کو آنی ہی آنی ہے آج بچ گئے کل نہیں بچیں گے وقت مقرر ہے سب کا اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ چاہے تمہیں جلا دیا جائے چاہے تمہیں قدر کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کیونکہ موت تو آنے ہی آنے آج بچ جاؤ گے کل نہیں بچو گے لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں جلا دیا جائے چاہے تمہیں قدر کر دیا جائے یہ دولت مل گئی تمہیں توحید کی شرک سے دوری کی اس دولت کو کبھی نہ چھوڑنا کرو کتنے بھی حالات ناسازگار ہوں کتنا بھی پریشانی اور مصیبت کے اندر ہو لیکن اس عظیم ترین دولت کو نہ چھوڑنا کیونکہ تو یہی اسلام کی بنیاد ہے یہی اسلام کی سب سے بڑی دولت ہے توحید خالص اگر یہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہم دولت سے محروم ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ ولاۃ القبی کو کا ہلاکت کی جگہوں میں سے بچو ہلاکت کی جگہوں میں اپنے آپ کو نہ پھینکو وہ احسن حق المحسن اور احسان کرو اللہ ابرامین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے احسان سب کے ساتھ ہونا چاہیے بندوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ سب کے ساتھ احسان ہونا چاہیے بات کے اندر بھی احسان ہونا چاہیے اللہ کے سور سرتے جمیل امین نے سوال کیا احسان کیا ہے ہمارے بھی نے فرمایا انتا عبد اللہ کا ترا تم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ کم سے کم ضرور شور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تو عرض پر ہے لیکن اسے کوئی چیز مخفی نہیں ہے لہذا اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے تو عبادت کے اندر احسان ہونا چاہیے ہمارے بھی فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر تمہارے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے ہر چیز کو لکھ دیا ہے احسان کرنا ہر ایک کے ساتھ یہاں تک کہ اگر تم جانور ذبح کرتے ہو تو جانور کے ساتھ بھی تم احسان کرو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو جانور کے سامنے چھری نہ ذبح کرو کیونکہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے اگر جانور کے سامنے چھری دبا کریں گے تیز کریں گے جانور بولتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی شور ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیے کسائی کی دکان پر جائیے جانور بدے رہتے ہیں اور کسائی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتا ہے جو جانور بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جا کے غور کیجیے گا اس بات کو اس لیے ہمارے نے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا نبی نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو چھری پہلے تیز کر لو اس کے بعد جانور کو ذبح کرو کیونکہ چھری کنڈ ہوگی اگر اس کے اندر دھار نہیں ہوگی تو جانور کا گلا تیزی کے ساتھ نہیں کٹے گا اس کو تکلیف ہوگی اللہ کے سحمۃ اللہ عالمین ہے جانوروں کے ساتھ بھی آپ کی رحمت ہے بندوں کے ساتھ آپ کی رحمت ہے سب کے ساتھ نبی کی رحمت ہے اس لیے ہمارے بھی کہا کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے کہیں دیکھا کہ ایک آدمی جانور کو لٹا کر کے اور اس کے گردن پر پاؤں رکھ کر کے اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ تم اس جانور کو دو بار کیوں موت دے رہے ہو دو بار کیوں اسے مار رہے ہو پہلے چھری تیز کر لیتے اس کے بعد جانور کو پہلو کو لٹاتے اس کے بعد تم اسے دبا کرتے تو یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں احسان کے ساتھ پیش آنے کی ہمارا دین تعلیم دیتا ہے اس لیے احسان جہاں بندوں سے متعلق ہے وہیں جانوروں سے بھی متعلق ہے وہیں احسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی متعلق ہے اس لیے میرے بھائیوں میں بار بار یہ کہتا ہوں اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس حکم کے اندر یا کوئی ایسی عبادت نہیں ہے اسلام کی جس کے اندر آپ کو توحید نظر نہ آئے جس کے اندر آپ کو شرک سے دوری نظر نہ آئے یہ بات جو کرتے اس میں بھی احسان انسان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ ان اللہ حب المحسرین اللہ اب احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین سے محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے ایسی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھنا آرزو رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے ملاقات کب ہوگی ملاقات کی تمنا انسان کے دل کے اندر اگر ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے عبادہ بن شامد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مناحب اللہ احب اللہ عل جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اسے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کی کے لیے محبت کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ رب العامین بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی انسان موت کی تمنا کرے کیونکہ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا شریف کے یہ کب کا مرحلہ ہے جب انسان کی موت کا وقت ہو جب فرشتے انسان کو اور ایک مومن کو اور ایک معاہد کو صلب شالین کے منہج پر چلنے والے کو جب اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں خوشخبریاں سناتے ہیں اس وقت تمنا کرتا ہے کہ کب ہمارے اللہ تعالیٰ سے بنا اس وقت کے لیے حدیث ہے اس لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا انسان کو کتنی بھی مصیبت کیوں نہ ہو کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو کتنی بڑی بیماری اور کتنا بڑا مرض کیوں نہ ہو اسلام کے اندر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے ہو سکتا ہے اللہ البرامین آپ کو شفا دے دے شفا دینے والا اللہ البرامین ہے اس لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا یہ اس وقت کی حدیث ہے جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہو اور آخری مرحلہ چل رہا ہو تو ایسے موقع پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے ایسے لوگوں کو جنت کی جو معاہدین ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں فرشتے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں اور جب انسان خوشخبری سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ملاقات کی تمنا اگر کرتا ہے تو اللہ ابامن ایسے بندے سے بھی محبت ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہے محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا آپ کی بات بیویوں نے کہا ان نالنک رحل موت کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں قال شدال تمہارے بھی نے کیا فرمایا کہ یہ وہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ملاقات سے محبت کرنا اور آرزو رکھنے کا مطلب کہ آپ جو ہے موت کی تمنا کرو نہیں کیونکہ ہم موت سے ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں موت سے نفرت ہے ہم موت کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی موت کی تمنا کرنے کے لیے حدیث کے اندر کہا گیا لیکن ہمارے بھی نے کیا فرما بخاری حدیث ہے ولاکن ادا حضر الموت بش اللہ و کرامت ہی لیکن جب ایک مومن کے پاس جب موت حاضر ہوتی ہے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ کی رضامندی کی اور اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی اسے بشارت دی جاتی ایک مومن کو جو صاحب ایمان ہے کامل ایمان والا تو موحد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں اللہ کی خالص بات کرنے والا ایسے مومن کے لیے اللہ کی رضامندی اور اللہ ابامین کی جو نعمتیں ہیں اس کی بشارت دی جاتی ہے صلیحی حب اللہ امام ہو اب ایسی چیز دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے زیادہ محبوب ہو جب اسے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہیں اللہ کی رضامندی مل رہی ہے تمہاری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو ایسی صورت میں سب سے زیادہ جو محبوب اس کے نزدیک ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے لہذا ایسی صورت میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ملنے کو پسند کرتا ہے ملاقات کو پسند کرتا ہے فرماتے ہیں وہ ان کافر رہا الموت جب اس کے پاس موت کا وقت قریب آتا ہے بش شرب ادابت ہی وہ اللہ تعالیٰ کی اداب اور اللہ تعالیٰ کی سزا کی اس کو دھمکی دی جاتی ہے جب تمہیں صدا ملنے والی ہے دنیا میں تم نے بہت مزے کر لیے دنیا کے اندر تم نے جو کر لیا کر لیا اب تمہارے لیے تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اللہ کی خالص بات نہیں کرتے تھے تم اللہ کا انکار کرتے تھے لہذا تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو ہے دھمکی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تمہیں وہی سنائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں سا شاون اکرہ امام ہو کر لکھا ہو اب ایسی صورت میں اس کے سامنے سب زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو تو اس کو معلوم ہے کہ موت ہوگی اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا اس لیے سب سے زیادہ جس سے اس وقت نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو کی نفرت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے موت کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت فرشتے مومن کو خوشخبری سناتے ہیں اس وقت مومن تمنا کرتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور کب ہمیں ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملیں گی اس لیے میرے بھائیوں جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ ہر براہین کا دیدار ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ ہر براہین کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا جنتیوں کو جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نعمت جو ہے بڑی نعمت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنت جنتیوں سے کیا کسی چیز کی کوئی کمی ہے کہیں گے اب اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہو سکتی ہے اللہ ربان کا دیدار کرائے گا لہذا وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کے اندر اہل جنت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کی محبت کرتا ہے تمنا اور آرزو رکھتا ہے اللہ رب نے ایسے آدمی سے بھی محبت کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے یہ بھی ایک دلیل ہے اور ایک علامت ہے اور ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اس طریقے سے جو کثرت سے نفلی عبادات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے فرض تو سب کے لیے ضروری ہے ہر بندے کو پڑھنا فرض جو نماز ہے یا جو فرائض ہیں فرائض کرنا تو سب کے لیے ضروری ہے اگر انسان فرض نہیں ادا کرے گا واجب نہیں کرے گا گار ہوگا لیکن فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو ایسے ہی صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے ایسے ہی میرے بھائیوں جو متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے تقوا اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے ان اللہ حب کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اور اللہ رب العالمین جنت متقیوں ہی کے لیے بنائی اللہ رب جنت سماوات اور عدت المطقین اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے آؤ اور اس جنت کی طرف جسے اللہ جس کی چوڑائی اور کشادگی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے جسے اللہ نے مطیوں کے لیے بنائی ہے تو جنت میرے بھائیوں جو متقین ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا اور متقی کون ہے متقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان معاہد ہو اگر معاہد نہیں تو متقی نہیں ہو سکتا یہ بات اپنے دماغ میں ہمراہ بٹھا لے جنت میں جانے کی بنیاد توحید ہے اگر توحید نہیں ہے تو انسان منتقی نہیں ہو سکتا کتنا ہی نوافر کا اہتمام کرے کتنا ہی نمازوں کی پابندی کرے کتنا ہی وہ خیر کا کام کرے کتنا ہی نئے کام کرے اگر توحید خالص نہیں اس کے پاس شرک سے دوری نہیں ہے اس کے پاس تو ایسا انسان متقی نہیں ہو سکتا کیونکہ شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا لہذا اور جنت میں جائے گا مومن اور متقی اور موہی جائے گا لہذا جب وہ شرک کرنے والا ہو گیا تو گیا کہ متقی نہیں ہو گیا متقی نہیں رہ گیا وہ تقوا کے لیے توحید یہ بنیاد ہے یہ اس کے بغیر انسان متقی نہیں ہو سکتا یاد رکھ لیجیے کو اسے ظاہری طور پر اگر کوئی آدمی دکھتا ہے نمازوں کا روزے کا پابند ہے کہتے ہیں بہت اچھا انسان ہے بہت پرہیزگار نہیں پرہیزگار ہماری نظر میں آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں پرہیزگار وہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں پرہیزگار وہ ہے جو خالص جو توحید والا ہے جو شرک سے دوری اختیار کرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں منتقی ہے وہ اللہ کی نظر میں پرہیزگار ہے پرہیزگاری صرف روزہ نماز کا لینے کا نام نہیں ہے سب سے بڑی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا ہے اللہ پر ایمان لانا ہے کیونکہ آپ کی تمام پرہیزگاری کی قبولیت کا دار و مدار اسی پرہیزگاری پر ہے کہ ہم واحد ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے بہت ضروری ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان توحید خالص پر ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا اسے اگر وہ شرک کرتا ہے اس آدمی کی اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں کوئی اس کا مقام مرتبہ نہیں ہے جو توحید کے توحید خالص کے اوپر نہ ہو یہ ساری باتیں کیوں بتاتے میرے بھائی ہو کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنا شرک ہے کتنی بدعت و خرافات ہے کتنا لوگ شرک کرتے ہیں اس لیے بتایا جاتا ہمیشہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہوگی جس میں آپ کو شرک سے دور رہنے کی تعلیم نہ دیتی ہو توحید خالص کی تلقین نہ کرتی ہو پورا قرآن پورے انبیاء کرام کی دنیا کے اندر آنا ان کی بے پوری دنیا کی تخلیق پوری دنیا کی کائنات ہمیشہ توحید کا ذکر ہمیشہ میرے بھائی اسی لیے کیا گیا ہے دن اور رات میں ہمیشہ اذانیں ہوتی ہیں اذان کے اندر توحید کے علاوہ کیا ہے میرے بھائی ہو سب جاتی اس کا ذکر ہے توحید کا ذکر ہے ہمیشہ توحید کا ذکر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیشہ آپ توحید بیان کرتے ہو ضرورت ہے توحید اس لیے بیان کیا جاتا ہے امت مسلمہ توحید کو کھو چکی ہے شرک کی دلدل میں گھس چکی ہے شرک کی امیر کار میں پہنچ چکی ہے اس لیے میرے بھائیوں کو جب کر جب تک شرک کو نہیں چھوڑیں گے اللہ اربان دنیا کے اندر ہمیں تمکرت ادا نہیں کرے گا ضروری ہے اس کے لیے اس لیے بار بار اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے یہ دنیا کے اندر خیر کا کام کریے اور کام کرتے ہیں دنیا کے اندر اس کا بدلہ مل جائے گا لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا کیونکہ انسان اگر موحد نہیں ہے تو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے متقی وہی ہے جو موحد ہے اگر موحد نہیں تو متقی نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا متقی ہو کیونکہ ایسے آدمی کے لیے اللہ ابراہمی نے جنت کو حرام کر دیا ہے تو تقوی یہی میرے بھائی ہو اللہ نے جو حکم دیا اس کو کرنا نبی نے جس سے روک دیا سے روک دیا اللہ رب العالمین نبی نے اس سے رک جانا اسی کا نام ہے اور سب سے زیادہ جس کا حکم اللہ نے دیا توحید ہے اور سب سے زیادہ اللہ جسے ہمیں روکا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے لہذا شرک سے دوری ضروری ہے تقوا کے لیے اور توحید کو پڑھانا ضروری ہے تقی بننے کے لیے تو یہ تقوا اسی کو کہا جاتا ہے ہمارے اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کو کیجیے اور جس سے روکا اسے دوری اختیار کیجیے سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں توحید کا حکم دیا ہے اللہ پر ایمان کا حکم دیا ہے اور سب زیادہ ہمیں شرک اور نفاق سے کفر سے دور رہنے کا حکم دیا ہے جب تک ان سے دوری نہیں ہوگی انسان معاہد نہیں ہوگا صبر کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے ان نمایو صاحب صاحب ان اللہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر کیا ہے اللہ کے اطاعت پر جمع رہنا یہ صبر کی تین قسمیں ہیں اللہ کے اطاعت پر جمے رہنا اللہ اور دوسری دوسرا قسم یہ ہے کہ اللہ کی معاشیت سے دوری اختیار کرنا یہ صبر ہے یہ نیکی ہے انسان اگر شرک سے دور رہتا نیکی کرتا ہے اگر انسان گناہ دوری رہتا ہے دور رہتا نیکی کرتا ہے نیکی صرف کرنے کا نام نہیں ہے نیکی چھوڑنے کا بھی نام ہے آپ نے گناہ چھوڑ دیا بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے یہ نیکی صرف کرنے کا نام نہیں ہے آپ گناہوں دور رہتے ہیں گویا کہ آپ صبر کرتے ہیں اور آپ گویا کہ نیکی کام کرتے ہیں تو نیکی کا کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا دونوں نیکی ہوتی ہے تو صبر کی ایک قسم اللہ کے جمع رہنا دوسری قسم یہ ہے کہ برائیوں دوری اختیار کرنا اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا جو بھی آپ کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کر دیا اپنی حکمت اور علم کے مطابق وہ چیز کوئی چیز آپ کو حاصل ہو جس پر آپ صبر کریں آپ اس کو جو ہے آؤ فوگا نہ کریں روئیں اور چلائیں نہیں بندوں جا کر کی شکایت نہ کریں اگر آپ نے بندوں سے شکایت کر دیا یہ صبر نہیں ہوا صبر کی بنیاد یہ ہے سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ انسان صبر کر لے اسے دوسروں کے سامنے اسے نہ بیان کرے اگر بیان کرنا اللہ تعالیٰ سے بیان کرے اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے تو صبر کرنے والوں سے بھی اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اللہ پر توقل کرنے والے ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے کہ اللہ پر توقل کیجیے اللہ پر وضع کیجیے لیکن توقل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب نہ اختیار کیجیے اسباب اختیار کیجیے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجیے اس کو توقل کہا جاتا ہے اسباب اختیار کیجیے بیمار ہو کے دوا کیجیے اور اللہ تعالیٰ شفا کی امید رکھیے اس کو توقل کہا جاتا ہے یعنی کہ آپ دوا نہ کریں آپ روزی کے لیے باہر نہ نکلیں چڑیا بھی روزی کے لیے باہر نکلتی ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے اسے توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ایسے میرے آخری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جن کا اچھا اخلاق ہے بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ سب سے بڑا اخلاق کیا ہے اللہ کی توحید کو اپنانا یاد رکھے اس بات کو یہی سب سے اہم چیز ہے اللہ کے ساتھ آپ کا اخلاق صحیح ہوگا تب جا کر کے بندوں کے اخلاق کا آپ کو فائدہ ہوگا اگر اللہ کے ساتھ آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ صحیح نہیں شریک کرتے نماز چھوڑتے بدعت و خرابات کرتے گناہ بڑے بڑے گناہوں کے انتخاب کرتے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے سب سے بڑا حق رب العالمین کا ہے اس لیے سب سے بڑا حق جب اسی کا ہے تو سب سے بڑا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے اس لیے ہمارے نبی نے ایمان کو اخلاق سے جوڑ دیا ہے سب سے کامل ایمان والا ہوا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے لہذا کامل ایمان کیا ہے کہ انسان شرک نہ کرے خالص توحید اللہ رب العالمین کی اور وہ شرک سے دوری اختیار کرے تمام فرائض اور واجبات پر وہ عمل کرے لہذا ایمان اخلاق بھی ایمان ہے سب سے بڑا اخلاق اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا ہے ہم بھول جاتے ہیں تمام چیزوں کو ان باریکیوں کو بھول جاتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ بندوں کے ساتھ اچھا خلاق کر لیا یہی مراد نہیں حسن خلق جو کہا گیا کہ ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی حسن اخلاق وہ حسن اخلاق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایمان داخل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق والا کیونکہ جب بڑا حق اسی کا ہے تو اس کا حق بھی آپ کو ادا کرنا ہے بندوں کا حق اگر آپ ادا کر رہے ہیں لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو اسے حسن اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ حقائق سمجھیے میرے بھائیوں کیوں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اس لیے کہ ضرورت ان کو سمجھنے کی اگر امت سمجھ جائے آج توحید کو اپنا لے گی شرک سے آپ کو بچا لے گی لیکن لوگ ان حقائق کو نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق یہ توحید ہے یہ اور یہ سب سے بڑا اخلاق ہے یہ اگر یہ اخلاق ہمارا نہیں ہے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں ان اخلاق کو ان چیزوں کو ان عبادات کو ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے اللہ سے دعا کہ اللہ حبرامین ہمیں صاحب ایمان بنائے اللہ اب صاحب اخلاق بنائے اللہ ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے اللہ ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے شد بدعت اور خرافات سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ہم لوگوں سے محبت کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے محبت کرے آپ سے محبت کرے لیکن شرط یہ کہ تمام چیزوں کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں اگر وہ چیزیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اب ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم دائم رکھے توحید پر قائم رکھے قائم رکھے امین رب العالمین بارک اللہ علیہ ورفان عظیم و نفان ویاکم بلایت بلایا ذکر حکیم میں تعالیٰ جواب القیم ملکم بر الرسول